السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے الحمد للہ صاحب کا کیا حال ہے آپ سب خیریت سے ہیں کروڑ ہے اب نہیں ہے جی کلاس میں موجود ہیں سب حاضر ہیں ذرا حاضری لگائیں صرف جی جی لکھیں ایک مرتبہ لکھیں مجھے پتا چل جائے کون کون موجود ہے جی جنت موجود ہیں اے ایم موجود ہیں بنتے موجود ہیں لرننگ موجود ہیں طالب علم موجود ہیں اچھا ضیا موجود ہیں جی اچھا چار ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھ ہو گئے بس چھ چھ لوگ موجود ہیں کلاس میں کل چھ لوگ ہیں اچھا جی گیارہ لوگ ہیں لیکن کلاس چھ لوگ لے رہے ہیں نو شو ہو رہے ہیں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 اسی کی جانب ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی اس حدیث کی ترجمت الباب سے مناسبت پر گفتگو بعد میں کریں گے پہلے اس حدیث کے اندر ذکر کردہ نکات اور عرابی لحاظ سے اس حدیث کی ترکیب کے متعلق کچھ گفتگو اور اس کے الفاظ اور جملوں کی تشریح اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرتا ہوں اس کا سب سے پہلا جملہ ہے ان نمل اعمال صرف اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں ان نما حسر کے لیے ہے یہ کلام میں تاکید اور حسر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں صرف اس کے سوا اور کچھ نہیں کبھی ترجمے کے اندر ہی اس کا ترجمہ بھی ہو جاتا ہے زور پیدا کرنے کے لیے ہی کے ساتھ کرتے ہیں اعمال نیتوں کے ہی ساتھ ہیں نیتوں کے ساتھ ہی ہیں یہ صرف اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں تو یہ حسر پیدا کرنے کے لیے کلام میں تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے ہے الاعمال و نیتوں کے ساتھ ہیں الاعمال متدا بنے گا اور با حرف جار ہے نیات مجرور ہے جار مجرور مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہوں گے وہ متعلق کیا ہے جس کے یہ متعلق ہوں گے اگر آپ نے زیادہ طالبین میں تراکی پڑھی ہیں تو آپ کو متعلق اور متعلق کا اچھی طرح اندازہ ہوگا تو وہ متعلق کیا ہے جس کے ساتھ بنیات جات اور مجرور مل کر متعلق ہوں گے تو اس کے بارے میں احناف اور شوافے کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی متعلق نہ نکالیں تو ترکیبی لحاظ سے بھی جملہ صحیح نہیں بنے گا کیونکہ جب بھی نحو میں ترکیب کی جاتی ہے جار اور مجرور کے لیے کوئی نہ کوئی متعلق نکالا جاتا ہے تو متعلق نکالنا ضروری ہے نیز اگر یہاں متعلق نہ نکالا جائے تو مانوی اعتبار سے بھی جملہ صحیح نہیں بنے گا وہ کیسے وہ اس طرح کہ متعلق کے بغیر صرف الفاظ کے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا عمل نیتوں کے ساتھ ہے یعنی صرف عمل نیت کے ساتھ ہی ہے نیت کے بغیر عمل نہیں ہے تو اس ترجمے سے اس بات کی طرف ذہن جاتا ہے کہ ہر عمل صرف نیت کے ساتھ ہے یعنی عمل پایا ہی نہیں جاتا نیت کے بغیر عمل کے لیے عمل کے پائے جانے کے لیے نیت کا وجود ضروری ہے تو نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں پایا جاتا ظاہری الفاظ سے یہ معنی سمجھ آتے ہیں یہ معنی دیکھیں تو یہ سراہتن حقیقت کے مطابق نہیں ہے کیونکہ بہت سارے عمل نیت کے بغیر بھی پائے جاتے ہیں انسان روزمرہ معاملات میں بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے نیت کے بغیر بھی اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی مگر وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو عمل پایا جا رہا ہے نیت نہیں ہے تو اس کے معنی کو صحیح کرنے کے لیے بھی یہاں مقدر نکالنا ضروری ہے یعنی جیسے ترکیبی لحاظ سے جملہ کو صحیح کرنے کے لیے یہاں تقدیر عبارت ضروری ہے یعنی متعلق نکالنا ضروری ہے وہاں معنی کے لحاظ سے بھی جملے کے کو صحیح بنانے کے لیے مقدر نکالنا تقدیر عبارت نکالنا متعلق نکالنا ضروری ہے اب وہ متعلق کیا ہے اس متعلق کے بارے میں احناف اور شوافے کا اختلاف ہے وہ بڑا مشہور اختلاف ہے اصول کی کتابوں میں بھی مذکور ہے قواعد فقہ کی کتابوں میں بھی مذکور ہے اسی طرح احادیث کے مباحث میں بھی یہ اختلاف ذکر ہوتا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر تصح کو مقدر مانتے ہیں تو تقدیر عبارت یوں ہوگی ان نمل اعمال و تسیہ و صرف عمل صحیح ہوتے ہیں نیتوں کے ساتھ یعنی اعمال کا اعمال کی صحت کا دار و مدار نیت پر ہے اگر نیت کی گئی تو عمل صحیح اور معتبر ہوگا اور اگر نیت نہیں کی گئی تو عمل صحیح اور معتبر نہیں ہوگا تو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے العمال کو مبتدا اور بنیات کو خبر ماننا اور بنیات کے جار اور مجرور کا متعلق تصحو کو نکالا تو اللہ مبتدا ہو جائے گا تصحو فعل اس کے اندر ہی یہ ضمیر جو اعمال کی طرف لوٹ رہی ہے وہ اس کا فائل اور بنیاد جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تصحو کے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر یہ خبر بن جائے گی العمال کی یہ جملے کی ترکیب بنے گی اور احناف نے یہاں پر یہ متعلق نکالا ہے ان نمل بنیاد تصاب ثواب سے کہ صرف اعمال کا ثواب ملتا ہے نیتوں کے ساتھ یعنی کسی بھی عمل کا ثواب آخرت میں تب ملے گا جب اس میں نیت درست ہوگی تو احناف اور شوافے کے درمیان مقدر نکالنے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ شوافے دنیاوی حکم کے لیے بھی اس حدیث کو عام سمجھتے ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی عمل کی صحت کا مدار نیت پر ہے عمل اس وقت صحیح ہوگا یعنی معتبر ہوگا شریعت میں جبکہ نیت کی گئی ہوگی اگر نیت نہیں کی گئی ہوگی تو وہ عمل ہی صحیح اور معتبر شران نہیں ہوگا جبکہ احناف جو یہاں پر تصابو کو مقدر نکالتے ہیں ان کے نزدیک اس حدیث میں آخرت کے حوالے سے بحث ہے العمال بالنیات یعنی آخرت میں کسی عمل پر ثواب تب ملے گا جب نیت کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہوگا اگر نیت کے بغیر عمل ہوگا تو آخرت میں اس کا ثواب نہیں ملے گا اب یہ جو دو الگ الگ متعلق نکالے تقدیر عبارت الگ الگ نکالی تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا اس کا فرق کیسے ظاہر ہوگا تو ایک مشہور اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے بغیر نیت کے تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا کہ جیسے ایک آدمی بارش میں چل رہا تھا اس کے آزائے وضو کے اوپر پانی لگ گیا پانی بہ گیا یا اس نے نہر میں چھلانگ لگائی اور اس کے آزائے وضو پانی کے ساتھ تر ہو گئے پانی کے ساتھ دھل گئے اس کے آزائے وضو تو اس کا وضو ہو گیا یا نہیں ہوا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کا وضو ہو گیا امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کا وضو نہیں ہوا امام شافی رحمت اللہ علیہ چونکہ یہاں پر تصحو کو مقدر نکالتے ہیں کہ عمل صحیح تب ہوگا جب نیت ہوگی تو وضو ایک عمل ہے جب نیت کے ساتھ وضو کرے گا تو وضو صحیح ہوگا جب نیت کے بغیر وضو کیا تو وضو صحیح ہی نہیں ہوا تو ان کے نزدیک یہ حدیث اعمال کی دنیا میں صحت اور شریعت کے اعتبار سے ان کے معتبر ہونے کے متعلق گفتگو کر رہی ہے جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے بغیر نیت کے وضو کیا تو اس کا وضو تو ہو جائے گا یعنی اس کے وضو پر حکم لگائیں گے کہ اس کا وضو صحیح ہے اس کا وضو معتبر ہے اس وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے اس وضو کے ساتھ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے وہ وضو شرعن معتبر ہے جو بغیر نیت کے کیا گیا لیکن آخرت میں اسے ثواب تب ملے گا کہ جب یہ نیت کے ساتھ یہ وضو کرے گا یعنی آخرت پر اس وضو کے حوالے سے ثواب موقوف ہے نیت کرنے کا اگر نیت کے ساتھ وضو کرے گا تو ثواب آخرت بھی ملے گا اور اگر وضو کرتے ہوئے نیت نہیں کی تو عمل تو صحیح ہو گیا لیکن آخرت میں ثواب نہیں ملے گا تو یہ فرق ظاہر ہوگا ان دونوں اقوال کے مطابق تو الاعمال و اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں یہاں پر جو محضوف نکالا ہے امام شافی کے نزدیک تصحو ہے اور احناف کے نزدیک تسابو ہے تا کے ساتھ تو اس مقدر نکالنے سے آگے متعدد احکام میں فرق پڑ جائے گا اب رہی یہ بات کہ یہاں پر کیا مقدر نکالنا صحیح ہے یہاں پر تصحو کو مقدر نکالنا صحیح ہے یا تصابو کو مقدر نکالنا صحیح ہے تو احناف اپنے موقف کو ترجیح دیتے ہیں اور شوافع اپنے موقف کو ترجیح دیتے ہیں احناف تو صابو کے حق میں دلائل پیش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر تصحو کو مقدر نہیں نکالنا چاہیے امام شافی رحمت اللہ علیہ تصحو کو مقدر نکالنے کے حق میں دلائل پیش کرتے ہیں اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر تو صاب مقدر نہیں نکالنا چاہیے اب احناف چونکہ اپنے موقف کی تائید کرتے ہیں تو تائید میں ہم بھی اسی تائید کو ہی ذکر کریں گے تو احناف یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تصحوں کو مقدر نکالنا درست نہیں ہے الاعمال تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہاں پر اگر تصح کو مقدر نکالیں الاعمال و بالنیات تمام اعمال صحیح ہوں گے نیتوں کے ساتھ تمام اعمال تو تمام اعمال میں الف لام کو استغراق کے لیے مانے یعنی تمام اعمال کوئی عمل بھی اس سے خارج نہ ہو تو پھر شامل ہوگا نا اس میں وضو بھی اور باقی تمام اعمال بھی تو ایک تو اس بات پر موقوف ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یعنی یہاں جو تصحوں کو مقدر نکال کر وضو وغیرہ کے مسئلے میں اس سے استدلال کرتے ہیں کہ الاعمال میں الفلام استغراق کے لیے ہے استغراق کا مطلب کہ کوئی عمل بھی اس سے خارج نہیں ہے تو یہ بات ہی محل نظر ہے کہ الفلام یہاں پر استغراق کر لیں کیونکہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ صحیح ہو جاتے ہیں نیت کے بغیر بھی بہت سارے اعمال ہیں جیسے کسی شخص کے کپڑے پر ناپاکی لگ گئی ہے تو وہ نیت نہیں کرتا نیت کے بغیر ہی کپڑے کو دھو لیتا ہے کہ وہ ناپاکی کا اثر ضائع ہو جاتا ہے تو کپڑا پاک ہو گیا اب دیکھیے اس کے عمل سے کپڑا پاک سمجھا جائے گا حالانکہ اس کی نیت نہیں ہے تو عمل پایا گیا نیت کے بغیر تو تمام اعمال کو اس میں شامل کرنا پہلے تو یہ بات ہی محل نظر ہے کہ العمال میں الفلام کو استغراق کے لیے مانیں اور اس میں تمام اعمال کو شامل سمجھیں اور اعمال میں پھر وضو کو بھی داخل کریں کہ وہ بھی ایک عمل ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگا نیت کے بغیر تو ہم پہلی ہی بات پر سوال کرتے ہیں کہ العمال میں جو ال ہے یہ استغراق کے لیے ہے نہیں تو جب استغراق کے لیے نہیں یعنی تمام اعمال یہاں مراد نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وضو بھی اس سے خارج ہو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات کہ تصحو کا لفظ بھی یہاں مقدر نکالنا صحیح نہیں ہے تو صابو کا لفظ یہاں نکالنا صحیح ہے کیوں اس حدیث اس, اس لفظ اور جملے کے بعد والے جملے کو دیکھیے بھائی نما لکھ لمری اما نوا فمن کانت ہجرت الا دنیا یوسی بوہا او علم رتین کے ہوا فہجرت الا ماہ چرئی اگر کسی شخص نے ہجرت کی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہ دوسری جگہ منتقل ہو گیا دارالاسلام میں چلا گیا اس کی نیت دنیا حاصل کرنے کی تھی یا اس کی اس کی نیت کسی عورت سے نکاح کرنے کی تھی فہجرت ہو الا مہاجر تو اس کی ہجرت اسی کی جانب ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی اس پورے جملے کو مد نظر رکھیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں آخرت کے حکم کے اعتبار سے بحث ہو رہی ہے دنیا کی صحت اور فساد کے حوالے سے بحث نہیں ہو رہی یعنی اگر کسی شخص نے دنیا کے لیے ہجرت کی تو آخرت میں اس کو ثواب نہیں ملے گا اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو آخرت میں اس کو ثواب نہیں ملے گا اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے جو اگلے جملے سے واضح ہو رہا ہے لہذا یہ ثواب آخرت سے بحث کر رہی ہے یہ حکم دنیا سے بحث نہیں کر رہی یہی وجہ ہے بالفرض فرض اگر ایسا ہو بھی کہ کسی شخص نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف اور اس کا مقصد یہی ہو کہ میں فلاں عورت سے نکاح کر لوں یا مکہ میں مجھے کوئی مدینہ میں مجھے کوئی مال مل جائے اس کی نیت ہی یہ ہو مگر وہ مدینہ میں آ گیا تو اس کو مہاجر ہی کہیں گے اس پر حکم دنیاوی احکام کے اعتبار سے مہاجر ہی کا لگے گا اگرچہ ثواب آخرت کے حوالے سے اسے اس ہجرت پر کوئی ثواب نہ ملے مگر دنیا کے ظاہری معاملات میں اسے مہاجر ہی تصور کریں گے تو اس سے یہ واضح ہے کہ یہ حدیث حکم دنیا سے بحث نہیں کر رہی بلکہ حکم آخرت سے بحث کر رہی ہے اس لیے احناف نے جو یہاں لفظ مقدر نکالا ہے تصاب بالنیات اعمال کا ثواب نیتوں کے اعتبار سے ملے گا وہی لفظ راجے ہے اور جو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے نکالا ہے تصح وہ راجے نہیں ہے حدیث کا اگلا جملہ اس کے ساتھ موزونیت مناسبت نہیں رکھتا اللہ اکبر تو خلاصہ یہ ہوا اس بات کا کہ احناف نے جو تقدیر عبارت نکالی ہے وہ راجے ہے اس کے راجے ہونے کی دو بنیادی وجہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے جو تصحو کا لفظ نکالا اور العمال میں اعمال کو عام مانا تو ایک تو یہاں العمال کو عام ماننا قابل غور ہے تمام اعمال کیونکہ بہت سارے اعمال میں امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی اس عمل کو صحیح مانتے ہیں جو نیت کے بغیر کیا گیا ہو تو تمام اعمال تو اس میں شامل نہیں جب کچھ اعمال نکل گئے تو کیا ضروری ہے کہ وضو اس میں شامل ہی رہے وضو اس سے نہ نکلے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ تصح یہاں پر مقدر نکالنا اس وجہ سے صحیح نہیں کہ حدیث کا اگلا جملہ آخرت کے ثواب و عذاب اور آخرت کے جزا و سزا سے بحث کر رہا ہے دنیا کی جزا و سزا سے متعلق نہیں ہے اچھا جی دوسری بات یہ تو اس حدیث کی ترکیبی لحاظ سے بحث تھی اور اس میں جو مقدر نکالا اس سے کیا فرق پڑے گا مسائل پر اس کے متعلق گفتگو تھی دوسری بات یہ ہے کہ ان نمل اعمال او بنیات یہاں پر اعمال اور نیات یہ جمع کے سیغے لے کے آئے المالیات جمع کیوں لے کے آئے جمع کے الفاظ کیوں لے کے آئے یعنی یوں کہہ دیتے العمل بنیا یا العمال بنیا تو اعمال کو بھی جمع لے کے آئے اور نیت کو بھی جمع لے کے آئے نیات تو اس کے جمع بمقابلہ جمع لانے کی کیا وجہ ہے تو اس سے قبل ایک ضابطہ ذہن نشین کیجیے اصول فقہ کی مباحث میں بھی یہ ضابطہ لکھا ہے قواعد کے ذیل میں بھی آتا ہے کہ جب جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ ہو تو اس سے مراد انقسام الاحاد علی الاحاد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جمع جمع کے مقابلے میں آئے تو پہلی جمع کا بھی ہر ہر فرد مراد ہوتا ہے افراد مراد ہوتے ہیں اور دوسری جمع کے بھی افراد مراد ہوتے ہیں تو اب مطلب یہ ہوگا اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ عمل نیت کے ساتھ ہے یعنی اعمال میں سے ہر عمل کے مقابلے میں نیات میں سے ہر نیت آ جائے گی یعنی جو بھی عمل ہوگا انفرادن اس پر ثواب نیت کے اعتبار سے ملے گا اور جب مجموعہ اعمال ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں نیتیں بھی جمع ہوں گی زیادہ اعمال پر زیادہ نیتیں ہوں گی ایک عمل ہوگا تو ایک نیت ہوگی اور بعض حضرات نے اس کی ایک اور توجہ بھی ذکر فرمائی ہے وہ توجہ یہ ہے بالنیات کہ نیات اس لیے جمع لے کے آئے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ایک ہی عمل میں نیتیں متعدد کرنے سے مختلف نیتوں کے اعتبار سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے یعنی عمل ایک کر رہا ہے نیتیں متعدد ہیں مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے عزیزوں سے ملاقات کے لیے جا رہا ہو تو عزیزوں سے ملنے کی نیت ہے ایک سفر میں یہ سلا رحمی میں آئے گا سلا رحمی کا بھی ثواب ملے گا اس کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ وہ اگر مستحق زکوٰۃ ہیں تو میں انہیں زکوٰۃ بھی دے دوں گا اب یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے سفر ہو گیا اس پر بھی ثواب ملے گا پھر اس محلے کے اندر کچھ اور بھی غربا رہتے ہوں اس کا خیال یہ ہو کہ ان پر بھی صدقہ و خیرات کر دوں گا تو اس کا بھی ثواب شامل ہو جائے گا یعنی سفر ایک ہی ہے لیکن نیتیں متعدد کی ہیں تو نیتوں کے تعدد کے سبب سے اس کے ثواب میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے تو ایک عمل سے جتنی زیادہ نیتیں وابستہ ہو سکتی ہوں انسان کو اس عمل میں ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھی نیتیں اس میں شامل کر لینی چاہیے اس پر اللہ تعالیٰ اسے ثواب میں اضافہ عطا فرماتی ہیں اس لیے نیات کو جمع کے سیغے کے ساتھ لے کے آئے اس حدیث کا ایک سادہ سا مطلب کیا آتا ہے ذہن میں اللہ و نیات امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیتوں پر ہی سوال ملے گا سرسری طور پر اگر کوئی یہ جملہ بولے ہمارے سامنے تو ابتدان اس کا مطلب جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ہر کام میں ثواب اخلاص کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یعنی اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو وہ باعث اجر و ثواب بنے گا اور اگر خالص اللہ کی رضا مقصود نہ ہو اس میں دائیں بائیں کی نیتیں اور خیال بھی آ جائیں لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہو خاندان کو بڑا کرنا جتلانا مقصود ہو نمود و نمائش مقصود ہو اپنی کوئی خاندانی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ بحال کرنا مقصود ہو لوگوں کے ساتھ بحث اور گفتگو کے اندر اپنی روانی اور مہارت کو دکھانا مقصود ہو یہ سب غیر معتبر نیتیں ہیں ان نیتوں کے اوپر عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا تو اس حدیث کا بنیادی مقصد ہے اخلاص نیت جب بھی کوئی عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو اور غیر کی طرف دھیان بھی نہ کرو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ کی اتباع سنت مقصود ہو تو پھر وہ عمل عند اللہ معتبر ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہے اللہ اکبر بالنیات تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے آگے فرمایا وہ نوا ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی نما کل ری نواہ اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ یہ جملہ پہلے جملے ہی کی تاکید ہے یا یہ تاسیس ہے تاکید پر محمول ہے یا تاسیس پر محمول ہے تاکید کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی ہی بات کو پختہ کرنے کے لیے نئے جملے کے ساتھ اسی مضمون کو دہرایا گیا ہے تو یہ تاکید ہو جاتا ہے تاسیس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی بات سے کچھ اضافے کے ساتھ یہ بات مذکور ہے اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہے کوئی کوئی نیا پہلو ہے تو یہ تاسیس پر محمول ہے یا تاکید پر محمول ہے تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ تو پہلے جملے کی ہی تاکید ہے پہلے بھی یہی بات ذکر ہوئی ان نمل اعمال و بنیات کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی عمل میں ثواب تب پیدا ہوگا جب نیت کی جائے گی اور دوسرا جملہ وین نما لکل مانوا ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی اس میں بھی وہی مضمون ذکر ہو رہا ہے لہذا یہ تاکید پر معمول ہے اور بعض حضرات اسے تاسیس پر محمول کرتے ہیں جو تاسیس پر محمول کرتے ہیں تو ان حضرات کے پھر آگے متعدد اقوال ہیں لیکن آسان سی بات یہ ہے کہ پہلے کو آپ اصول بنائیں اور دوسرے کو آپ ریزلٹ بنائیں اس کا نتیجہ یعنی ان نم العمال و بنیات یہ اصول ہے اور ان نمال کل امانوا اس کا ریزلٹ ہے اس کا نتیجہ ہے یعنی جب یہ فرمایا کہ اعمال میں ثواب نیتوں کے سبب سے ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو آخرت میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی یعنی اس کی نیت کے اعتبار سے اسے ثواب ملے گا اگر اس کی نیت اس کام میں خیر کی ہوگی تو اس کو اس کا ثواب مل جائے گا اور اگر اس کام میں خیر کی نیت نہیں ہوگی تو اس کا ثواب نہیں پائے گا محروم رہے گا تو پہلا جملہ اصول اور ضابطہ ہے اور دوسرا اس کا نتیجہ ہے اور ریزلٹ ہے اور بعض حضرات نے اس طرح سے توجہ کی کہ الامال بنیات اس میں ایک اصولی بات ذکر کی گئی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ان نما لکل المر اما نوا میں ایکشن کو بیان کیا گیا عمل کو ذکر کیا گیا یعنی پہلے اصولی طور پر یہ کہا کہ عمل کا معتبر ہونا عند اللہ یعنی قابل ثواب ہونا قابل اجر ہونا نیتوں کے اعتبار سے ہے اب ایکشن کی بات کی اب جس شخص نے جو عمل کیا ہے اس میں جو نیت اس کی ہوگی اس اعتبار سے اس کو اجر ملے گا یہ توجہ بھی ملتی جلتی ہے اس توجہ سے جس میں یہ کہا ہے اے نما اما نوا یہ نتیجہ ہے بن بنیات یہ اصول ہے اور لیک اما نوا یہ اس کا نتیجہ ہے آگے فرمایا فمن کانت ہجرت جرت الا دنیا او سی بہا وہی ما ہاجر جر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر اس حدیث کو مختصر ذکر کیا ہے جبکہ دیگر مقامات پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوری حدیث ذکر فرمائی ہے یہاں پر اختصار کس حوالے سے ہے اس حوالے سے ہے کہ حدیث مکمل یوں ہے فمن کانت ہجرت و رسولی فجرت جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی معتبر ہوگی ومن کا نتیجرت ہو اللہ دنیا یوسی بہا اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوئی اسے حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے فہجرت ہُو الا محاجر علئی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی تو امام بخاری نے یہ پہلا جملہ یہاں ذکر نہیں فرمایا فمن کانت ہجرت اللہ و رسولی فہجرت اللہ و رسولی اب سوال پیدا ہو گیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ کیوں چھوڑ دیا حدیث کا اور دوسرا جملہ کیوں نقل فرما دیا تو بعض شارحین حدیث نے اس کا یہ جواب دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس لیے چھوڑ دیا کہ توازو کرنا چاہتے ہیں امام بخاری آج جی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس جملے کے اندر اس طرف اشارہ نکل سکتا تھا کہ میں نے یہ بڑا عظیم کام کیا ہے یہ بخاری شریف لکھنا جمع کرنا احادیث کو مرتب کرنا کیونکہ پہلا جملہ یہ ہے فمن کانت ہجرت اللہ و رسولی ہوئی اللہ و رسولی جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف معتبر ہوگی تو اس جملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہجرت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کوئی بھی عمل کیا جائے تو ایک نوعیت کا اس میں دعویٰ تھا کہ میرا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے توازعان اس کو حذف کر دیا ہے یہ علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے توجہ فرمائی ہے لیکن اس توجہ کے متعلق شارحین حدیث میں سے باز نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا دوسری توجہ یہ کی جاتی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس طریق سے یعنی امام حمیدی یہاں امام بخاری کے استاد ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس طریق سے امام حمیدی کے طریق سے یہ حدیث سنی تھی تو بعض موقعوں پر امام حمیدی نے اس حدیث کو اسی طرح مختصراً روایت کیا ہے اور بعض طرق میں تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس مقام پر اس حدیث کو اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا ہے اس طریق کے مطابق جو امام حمیدی نے بعض مرتبہ اختصار کے ساتھ روایت بیان فرمائی ہے لیکن اس پر بھی سوال کیا جاتا ہے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس مقام پر کیوں مختصر لے کے آئے یہاں پر حدیث کو تفصیل لے آتے اپنا مائک بند کر دیں بھائی جس کا مائک آن ہے مائک بند کر دیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس مقام پر حدیث کو اختصار کے ساتھ کیوں لے کے آئے میری آواز آ رہی ہے جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس مقام پر حدیث کو مختصر کیوں لے کے آئے دوسری جگہ حدیث کو تفصیل کے ساتھ کیوں ذکر فرمایا اس کے برعکس کیوں نہیں کیا کہ وہاں پر یہ مختصر طریق ذکر کر دیتے اور یہاں پر تفصیلی طریق سے روایت نقل فرماتے اس لیے اس جواب پر بھی اطمینان کا اظہار نہیں کرتے شارحین بعض حضرات نے ایک اور جواب دیا ہے وہ جواب یہ ہے کہ اصل میں تو یہ باب بد الوحی سے متعلق ہے کئی فقان بد الوحی لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حدیث کی کوئی زیادہ مناسبت نہیں تھی بد الوحی سے و اس حدیث میں تو فقط اخلاص نیت کو بیان کرنا مقصود تھا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ باپ تو بد الوحی کا ہے لیکن ساتھ ہی اشارہ کرنا چاہتے ہیں اخلاص نیت کی طرف لیکن اس باپ کا عنوان یہ نہیں تھا باپ کا عنوان بد الوحی کا تھا تو اس وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس مقام پر حدیث کو مختصر لے کے آئے صرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ہر کام میں اخلاص نیت ضروری ہے اور اللہ تعالی سے توفیق مانگنی چاہیے بخاری شریف لکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ اس کو حسن قبول عطا فرمائے اور اخلاص نیت اس میں معتبر ہو اور ماشاء اللہ جو اخلاص نیت امام بخاری کا تھا آج اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اسے قبولیت عامہ عطا فرما دی تو چونکہ یہ اخلاص نیت کا عنوان نہیں تھا باب میں باب تو وحی کا تھا تو حدیث وہ لے کے آئے جس میں اختصار ہے بس مختصراً اخلاص نیت کا تذکرہ ہے اور پھر اگلے مقامات پر یہ حدیث تفصیل کے ساتھ لے کے آئے اللہ اکبر الاعمال بالنیات فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله اس جملے پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے فمن کانت ہجرت اللہ و رسولی ہجرت اللہ و رسولی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرط اور جزا میں اتحاد ہے من کانت ہجرت ہو من شرطیہ ہے کانت ہجرت اللہ و رسولی یہ شرط ہے اللہ و رسولی یہ جزا ہے شرط اور جزا الگ الگ ہونی چاہیے یہاں شرط اور جزا میں اتحاد پایا جا رہا ہے شرط بھی وہی ہے جزا بھی وہی ہے تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بظاہر شرط اور جزا متحد ہے لیکن مانوں کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے وہ کس طرح جو پہلا جملہ ہے من کا نتیجہ جرت اللہ و رسول ہی اس کا مطلب ہے قصدن و ارادتن جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی قصد و ارادہ کے اعتبار سے فہجرت ہوئی اللہ و رسول ہی اجرن و ثوابن تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے تو شرط کے اندر قصدن و ارادتن کے الفاظ کی قید ملحوظ ہے اور ہجرت و رسولی جو جزا ہے اس میں اجرن و ثوابن کی قید ملحوظ ہے تو ان قیود کے ملحوظ کرنے سے شرط اور جزا کے اندر فرق آ گیا دونوں ایک جیسے جملے نہ ہوئے ومن کانت ہجرت الا دنیا یو جس کی ہجرت ہوئی دنیا کی طرف اسے حاصل کرنے کے لیے یعنی دنیا کا معلومات حاصل کرنا مقصود ہو کوئی بزنس کے لیے کاروبار کے لیے اچھے روزگار کے لیے دوسری جگہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے ان کی اکثریت اسی صورتحال سے دو چار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ملک میں رہنے کو ترجیح نہیں دی بلکہ ایک وقت ہجرت فرض تھی جو لوگ مکے میں رہ گئے ان پر فرض تھا کہ وہ مکے کو چھوڑ کر مدینہ میں آ جائیں اللہ اکبر لیکن آج بھی پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہ لوگ اپنے اسلامی ملک کو چھوڑ کر کافر ملکوں میں جا رہے ہیں کہ روزگار اچھا ملے گا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے جانے کا مقصد روزگار اچھا نہیں ہوتا تھا اصل دعوت دین مقصد ہوتا تھا دین کی طرف لانا ایمان کی محنت کرنا اور آج یہ مقصد یا تو بالکل ہے ہی نہیں یا کسی درجے میں اگر اس کو مقصد قرار دیا جا رہا ہے تو وہ بہت ہی ضعیف اور کمزور مقصد ہے اصل مقصود دنیا کمانا ہے پھر جب کچھ باتیں سن لی جاتی ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو چلو ساتھ ہم ملا لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دعوت بھی دے دیا کریں گے تو تب آن اور ضمن اس چیز کی بھی نیت ہوتی ہے اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے اس حدیث میں تو اس بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ کوئی دار الاسلام میں اللہ کے لیے ہجرت کے ارادے سے نہیں آتا بلکہ دنیا کمانے کے لیے آتا ہے تو اس پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر یہ جزا مرتب ہوگی کہ آخرت میں اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا اور ہماری صورتحال تو یکسر اس سے مختلف ہے کہ ہم دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کر رہے دارالکفر کی طرف جا رہے ہیں دارالاسلام کو چھوڑ کر اور مزید برآں نیت کسی کو مسلمان کرنے کی نہیں ہے بلکہ نیت صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشحال بنا لیں کافروں کے ممالک کے جو سفارت خانے ہیں وہاں ویزے حاصل کرنے کے لیے لمبی لائنیں قطاروں میں کھڑے لوگ ویزے کے انتظار میں ہمیں بس ایک مرتبہ وہاں جانا نصیب ہو جائے اللہ تعالی مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے فمن کانت ہجرت ہو الا دنیا ہوا دنیا کو کمانے کے لیے اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کی ہجرت ہے اور علم راطین کے خواہ یا عورت سے نکاح کے لیے اس کی ہجرت ہے سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں عورت کا تذکرہ خاص طور پر کیوں کیا دنیا کا تذکرہ کرنے کے بعد عورت کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کی جو وضاح جس موضوع جس معاملے میں یہ حدیث یہ ارشاد فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صورت حال کچھ ایسی ہی پیش آئی جس میں ایک خاتون جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی تو ان سے ایک شخص نے نکاح کی بات چلائی اس نے یہ شرط لگائی کہ تم اگر ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی اس عورت کا نام ام قیس بتایا جاتا ہے اور جس نے جس کے متعلق منقول ہے کہ اس شخص نے اس عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کی اس کا نام احادیث یا سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتا بس اتنا کہتے ہیں مہاجر ام قیس ام قیس کے لیے جس نے ہجرت کی مہاجر ام قیس کے نام سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو چونکہ حدیث کی وجہ یہ تھی حدیث کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اس کا پس منظر یہ تھا اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا تو اس وجہ سے اس میں دنیا کے تذکرے کے بعد عورت کا تذکرہ کیا گیا فمن کانت ہجرت ہوں الا دنیا یوسیبہ علم ہوا جس کی ہجرت ہوئی دنیا کو پانے کے لیے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے فہجرت ہو الا تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی اور بعض حضرات نے یہ توجہ فرمائی ہے کہ جب دنیا کا لفظ بولا تو دنیا کے اندر تمام جائیداد اساسجات زمین اور زر شامل ہے یہ بڑا محاورہ مشہور ہے زن زر زمین عورت سونا اور زمین تو اس مشہور محاورے میں زر اور زمین دنیا میں شامل ہو گئے باقی رہ گئی تھی عورت اس کا تذکرہ الگ سے فرما دیا لیکن پہلی توجہ زیادہ راجے ہے کہ جس میں حدیث کی وضاح ہی ایسی ہے اس کا سیاق ہی یہ تھا کہ جس میں ایک عورت کے لیے ہجرت کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا ہجرت ہوں الا مہاجر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی اللہ اکبر اب رہا اس حدیث کی ترجمت الباب کے ساتھ کیا مناسبت ہے ترجمت الباب تو بد الوحی سے متعلق ہے کئی فقان بد الواحی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حدیث میں تو بد الوحی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو اس کی بھی متعدد توجیحات کی گئی ہیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو شروع میں برکت کے لیے لائے اس کی مناسبت باپ سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے برکت کے لیے لے کے آئے گویا کہ یہ ایک نوعیت کی دعا ہے کہ اللہ میرے اس کام میں اخلاص نیت نصیب فرما دے تو اخلاص نیت کی دعا مانگنے کے لیے بطور برکت اس حدیث کو شروع میں لے کے آئے لیکن اس پر بعض حضرات اطمینان کا اظہار نہیں کرتے وہ فرماتے ہیں اگر یہی بات ہوتی تو پھر باپ سے پہلے اس حدیث کو لاتے بد الرحی کے باپ یعنی عنوان کے بعد اس حدیث کو کیوں لے کے آئے اس کو باپ سے پہلے لے کے آنا چاہیے تھا اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ادنا سی مناسبت ڈھونڈتے ہیں تھوڑی سی مناسبت مل جائے کہ اس حدیث میں چونکہ ہجرت کا لفظ آتا ہے فمن کانت ہجرت اللہ و رسولی و رسولی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وہی کا آغاز ہوا تھا تو آپ اپنے گھر بار سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کئی کئی دنوں کے لیے غار ہیرا میں ہجرت فرما جاتے تھے گھر میں قیام نہیں رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گویا وہی کی ابتدائی کیفیات میں اس کا بھی ذکر آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں قیام پذیر نہیں تھے ابتدائی وہی کے وقت آپ غار ہرا کے اندر تھے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر گئے ہوئے تھے تو ایک لطیف نوعیت کا اشارہ ہو جائے گا دقیق نقطہ ہو جائے گا کہ امام بخاری نے اس حدیث میں ذکر کردہ ہجرت کے الفاظ سے ذہن اس ہجرت کی طرف موڑا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کے ابتدا میں آپ کے گھر بار کو چھوڑنے کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ بھی پاس حضرات نے توجیحات کی ہیں لیکن بال اختصار یہ ایک دو توجیحات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اللہ اکبر صلی تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور خیر و برکت سے نوازے انشاءاللہ اگلی اللہ حدیث پھر پڑھیں گے اگر کل موقع مل گیا تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے جزاکم اللہ بارک اللہ حافظ اچھا جی آپ کی کلاسیں ٹھیک چل رہی ہیں باقی کلاسیں ٹھیک ہیں عامہ خاصہ عالیہ دور حدیث ساری کلاسیں ٹھیک چل رہی ہیں الحمدللہ کلاسوں کی طالبات کی حاضری کبھی کبھی دکھا ہے کریں رجسٹر معلمین اور معلمات کی حاضری کا رجسٹر بھی مہینے میں ایک آدھ مرتبہ دکھا دیا کریں بالخصوص اگر کوئی سبق نہ ہو رہا ہو تو اس کا تذکرہ فوراً کر دیا کریں جو ہم نے ایک گروپ بنایا ہے مشاورت کا اس میں فوراً کر دیا کریں بعض اسباق میں کافی تاخیر ہوتی ہے لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے جزاکم اللہ اچھا جی اچھا جزاک اللہ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ